اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے اذا الشمس كورت جب سورج لپیٹ دیا جائے گا وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اور جب دس مہینے کی گابن اونٹنیوں کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا وَإِذَا حُشِرَتْ اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے وَإِذَا وہ سُئِلَتْ اور جس بچی کو زندہ قبر میں گار دیا گیا تھا جب اس سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب جنت قریب کر دی جائے گی عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ تو اس وقت ہر شخص کو اپنا سارا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا فَلَا اقسم بالخنس اب میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے کی طرف چلنے لگتے ہیں الجوار الكنس جو چلتے چلتے دبک جاتے ہیں واللیل اذا اور قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ رخصت ہو اور صبح کی جب وہ سانس لے انہو لقول رسول کریم کہ یہ قرآن یقینی طور پر ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے قوت عند ذی العرش مکین جو قوت والا ہے جس کا عرش والے کے پاس بڑا رتبہ ہے مطاع ثم امین وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے وہ امانت دار ہے وما صاحبكم بمجنون اور اے مکے والو تمہارے ساتھ رہنے والے یہ صاحب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوانے نہیں ہیں وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو کھلے ہوئے افق پر دیکھا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ اور وہ غیب کی باتوں کے بارے میں بخیل بھی نہیں ہیں وما هو بقول شیطان الرجیم اور نہ یہ قرآن کسی مردود شیطان کی بنائی ہوئی کوئی بات ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پھر بھی تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو ان هو الا ذکر للعالمین یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے لمن شاء منكم ان تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھا سیدھا رہنا چاہے وما تشاءون الا ان يشاء اور تم چاہو گے نہیں اللہ یہ کہ خود اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے